سعید بن ابو سعید نے مہری کے آزاد کردہ غلام ابو سعید سے روایت کی وہ واقع حرہ کی راتوں میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے مدینی سے نقل مکانی کے متعلق ان سے مشورہ چاہا اور ان سے وہاں کی مہنگائی اور اپنے کثیر العیال ہونے کے بارے میں شکوہ کیا اور انہیں بتایا کہ وہ مدینے کی مشقتوں اور فاقوں پر مزید صبر نہیں کر سکتے انہوں نے اس سے کہا تم پر افسوس میں تمہیں اس مدینے سے نکلنے کا کبھی مشورہ نہیں دوں گا بلا شبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی شخص نہیں جو اس کی تنگ دستی پر صبر کرتے ہوئے فوت ہو جائے مگر میں قیامت کے دن اس کے حق میں سفارشی یا گواہ بنوں گا بشرتے کہ وہ مسلمان ہو صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار تین سو انتالیس